اور میں نے وہ پہلے سے پہلے ٹیسٹ کر دیا تھا لیکن ٹائم پورا نہیں ہوا تھا جو بھی ایڈمٹ بیٹھا تھا بہرا ابھی ایڈمٹ کر لیجیے گا آپ شکریہ السلام علیکم جی کل ایک ہی بندہ ٹائم نوٹ کرا رہے یا میں ٹائم نوٹ کر رہا ہوں تو ہمارا جب بھی ٹائم خراب ہوتا ہے تو ہوتا تو میں نے جو کل میں کئی آپ کی روایات پیش کی ہیں آپ نے ان کا جواب نہیں دیا تو جو رسالت ہے انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو علیم ولی اللہ یہ کل میں جو نہیں ہے اس کے بغیر بھی ایمان سالم ہے میں نے حوالہ پیش کر دیا اذان بھی آپ کی پیش کر دی خبینی کا حوالہ پیش کر دیا کوئی عیسائی کر دے وہ کافر مسلمان ہو جائے گا اس کے سوا اس کا جواب نہیں آیا کتنے آیات پیش میں کتنا آپ کی روایت پیش میں ہے آپ نے ان کا جواب نہیں دیا تبرانی کبیر کا آپ نے حوالہ دیا ہم کب کہتے ہیں کہ تبرانی کبیر کی ہر حدیث صحیح ہے ہمارا یہ دعویٰ سیکھا تبرانی کبیر کی ہر حدیث صحیح ہے ہمارے کس مدس نے کہا کہاں ہمارے رسول لکھا ہے آپ نے کہا کہ خلیفہ تو بلافت علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ تب نے حوالہ دیا ہم چیلنج کرتے ہیں انعام دیتے ہیں آپ تبرانی میں یہ دکھا دیں علی غلی اللہ وسیع رسول اللہ بلا حسن تبرانی میں دکھا دیں ہم قبول کرنے کے لیے تیار اگر تو تبرانی کی عربی صحیح نہیں ہے اور کل میں جو اضافہ اذان میں جو اضافہ کرتے ہیں آپ کے محدث نے لکھا امامیہ کے مدد سے لکھا اصاب تحین لکھا وہ عوام کی ہیں جو اذان میں یہ کلمات بلاتے ہیں تو اپنے امام کا خطرہ اپنے گلے میں ڈال لو ورنہ یہ الفاظ قرآن سے ثابت کرو یہی الفاظ امام معصوم سے ثابت باقی کا اچھا تو اللہ علیم حقن اس کے متعلق آپ کی رجال کی تنقید کی کتاب ہے میرا تو رقول جلد سو ایک سو پچانوے بابا تہران کا حیا ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے صاحب آپ کے گھر کی کتاب ہے تو صحیح عظیف سے کام نہیں چلے گا جناب صحیح حدیث سے آپ کا کلمہ بھی ثابت نہیں ہے آپ کی اذان بھی ثابت نہیں ہے کلمہ ثابت نہیں کیسے سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں آپ کی مسلمان ہیں اگر کاشر شاہد تعین بگویل یعنی بگویل اشد اللہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ مسلمان میں مسلمان ہو جاتا ہے تو اپنی کتابوں کو آپ کہاں کریں گے آپ کے مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں جب جواب نہیں بنتا تو ان کتاب کا ان مسلمان ہو جاتا ہے اگر علی کی جگہ ضرور شامل ہوتی تو وہ کیسے کہہ سکتے اس طرح پڑھنے سے مسلمان ہو جاتے آپ کی چاس میں گھومنا پھر میں اس میں دو سو پچانوے ہیں جی؟ لباول الحمد کے اندر تین سترہ ہوں گی پہلی سطر ہوگی بسم اللہ الرحیم دوسری ہوگی الحمد اللہ عبد العالمین تیسری سطر ہوگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج آگے رویت نہیں ہے رسی رسول نہیں ہے شروع کافی کتاب روزہ گا جلد آپ سردوشہ اٹھانوے آپ اپنی مرکزی احمد کی کتابوں سے واقف نہیں ہے آپ کا مزہ بھی من گھڑت ہے کلمہ بھی من گھڑت ہے اذان بھی من ہے سننے والے سن رہے ہیں فیصلہ خود دے دیں گے آپ بولتے جائیں گے آپ ابوذر کو بہت مانتے ہیں کہ باقی جو سب پھر گئے مگر یتیم کھڑے رہے ابوذر کے متعلق کتاب روزہ فلو کافی جلد اٹھان دیتے ہیں کہ فرمایا آشا دو اللہ ورنہ محمد رسول اللہ تو میں نے یہی کلمہ کہا جیسے مسلمان ہو گیا یہی تبرانی تہران کہا تو گرو میں چندر موجود ہے باب ششم ابو ذر غفاری موجود ہے جناب من آپ کلمہ کیوں بڑھاتے ہیں آپ کا اسلام من غلط ہے آپ کا دین من غلط ہے بعد میں شروع ہوا آپ کا کلمہ بعد میں شروع ہوا پیغمبر اسلام جو کلمہ پڑھایا اس میں علی عمل نہیں ہے قرآن میں تو نہیں ہے قرآن میں راج اللہ ہے محمد رسول اللہ ہے علی نب اللہ نہیں ہے پوری دنیا شیعت کو چیلنج ہے علی بھائی اللہ قرآن میں دکھا دو قرآن میں دکھا دو اذان بھی دکھا دو آزادی قرآن میں دکھا دو ہم نے ان کے گھر کی عبادت پیش کر دی اصل اذان یہی ہے اگر اس میں کوئی پڑھاتا ہے تو وہ ہے شیشا بھی گھر کا چہرہ بھی گھر آپ کہتے ہیں علی اللہ ہم کہتے ہیں وہ اولیا کے سردار ہیں علی بڑی گھر ہیں بات چاہ رہی تھی کلمہ کی میں نے ان پہ اعتراض کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد خریدتا اللہ کا کلمہ طیبہ تو ساتھ نہیں ہے کوئی جواب ہی نہیں دیا دوسری طرف چلے گئے یہ کہتے ہیں اللہ محمد پہ کلمہ ختم ہو گیا قرآن نے کو کلمہ نہیں کہا یہ میرے ساتھ کچھ جاتی ہے حتیٰ کہ حدیث پاک بھی دکھا دیں کہ پیغمبر اسلام نے اس کو کلمہ طیبہ کہا ہو جبکہ کے معصوم کی زبانی یہ تفسیر برحان ہے یہ سورہ اپنا اس کی مارن کی ایت ہے کہ علامیہ یہ سب قلم طیب ہو کہ اللہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف پاک کلمہ طیب بات بلند ہوتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام اور حضرت امام نبی کے ساتھ دونوں کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کیا ہے قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی مد اللہ یہ تفصیل برہان یہ بھی نوٹ کر لیں میری صاحبان سے کہتے جاتے ہیں کہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں جب پیش کیا جاتا ہے تو پھر فوراً اس کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے یہ تنقید مکان سے پیش کیا یہ ضعیف ہے یہ ضعیف کیا پیش کیا آپ بنے گے اس کو پیش کریں کیونکہ ہم تنصیب مکان ابھی دیکھ لیتے ہیں آپ نے اس کا حوالہ بھی ہوتا ہے مکان لمبی لمبی پڑی ہیں یہ حوالہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ نے ابھی پیش کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اور میں ہے ہماری فیس بک میں بھی ہے آپ ایک بار سے بار بار ایک پیپر ہے کسی کا منی پایا اس کو مسلمان کرتے رکھ یہ کرایا کیا آپ اس سے گئی ہے کتنے بندہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ علیہ مسلمان ہے آپ اس سے بات کریں اور مسلمان ہونے کے لیے پر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لاہ اللہ محمد اللہ پڑے گا آپ اس کے مسلمان اس بات کا بھی آپ نے پوری پابندی سے جواب دینا ہے کہ تیسرے کسی کلمے کی مسلمان ہونے کے لیے کوئی اضافی شرط نہیں ہے باقی ہم لا لاہل اللہ محمد رسول اللہ یہ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے نہیں کی آپ نے باسی کرم تر مومن موسم بھی نہیں فرماتے ہیں تو ہم نے نہیں فرمایا ترمی شریف میں ہے کہ میں علی منی مانا نہیں ہوا ولی کل مومن بازی تر میں سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے میرے بعد ولی ہیں یہ تو مومن کلمہ معصوم نے بھی فرمایا یہ مومن کا کلمہ ہے مسلمان کے کلمے کی بات نہیں ہے ابھی تو راجا جتنی دیگر کتابوں سے پیش کیا ہے کشف گنما سے پیش کیا یا دوسری چیز تو کلمہ مسلمان کی بات ہو رہی ہے اسلام اور مسلمان میں تو واضح فرق ہے قرآن کہتا ہے سبھی عذاب ہے کال قلعہ کہا ہم کا لائے تو اللہ نے کہا تم کل اسلام ہم اسلام رہے جن کو ایمان ایمان تو ہمارے تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تو اسلام کا اور کلمہ ہے ایمان کا اور کلمہ ہے ہم بحثیت ایمان کرتے ہیں اور ہمارے آئمہ نے بھی اس کو کلمہ مومن کہا ہے کلمہ مسلم نہیں کہا اور نہ ہم اس کے مدعی ہیں آپ کے پاس کوئی دلیل ہے تو ایمان کی زبانیں دکھائیں کہ مومن ہونے کے لیے لا الہ الا محمد کافی ہے علی نے پڑھنے کی کوئی شرط نہیں ہے اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے اور اس کے علاوہ قبرانی سے میں نے کلمے کی بات نہیں کیا کہ اس نے علی نے لکھا ہے میں نے وہاں حدیث پیش کیا ہے کہ حضور نے فرمایا آنا اسلحہ و علی علی فرما کہ طیبہ کی مثال جو کلمہ طیبہ سے دی گئی ہے اس کی اصل میں اور فرح لیا ہے میں نے یہ بات کی ہے وہ میری طرف غلط نسبت نہیں ہے کہ میں نے قبرانی سے حوالہ دیا ہے علی نمبر کا یہ حوالہ میں نے نہیں دیا اور نہ ہے اور میں اس کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے فرمایا اس کلمہ طیبہ شعر طیبہ کی اصل میں ہوں خرا اس کی علی ہے نہ صرف کلمہ طیبہ بھی موجود ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی موجود ہے تو انہوں نے کہا مومن کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ہمراہی بات کی تو آپ کے اسر دعوے کر رہے تھے کوئی حدیث ہے نہیں ایسے میں کرتے جا رہے تھے اور میں نے پیغمبر کی حدیث پیغمبر کا عمل بھی پیش کر دیا ہمارے شہر سبوت میں یہ حدیث موجود ہے اس شرط بعد میں نے حوالہ بھی دیا کہ پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کا کیا ہے کرایہ لیا تھا صحابہ کرام سے اور انہوں نے اس کا کیا تھا رہی بات تھی آپ ایسے ہماری بات نہیں کریں کہ بالکل ہے نہیں کیا لے گیا یہ ہے ہوا میں اس موضوع پہ چونکہ آپ نے آدھا گھنٹہ میں کور کیا کم از کم اسی موضوع تو میں اپنے مائنڈ میں موسم دیر سے روپیہ پیش کر سکتا ہوں صرف مطلب ہے اس کا کوئی منکر ہی نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لاہ محمد اللہ بھی کافی کافی ہے لیکن آپ کے ہاں یہ شرط نہیں ہے عام رضی کو کس بنیاد سے کافر کہتے ہیں وہ تو الہ اللہ بھی پڑھتے ہیں محمد رضی اللہ بھی پڑھتے ہیں انہوں نے محمد کی نبوت کا کب انکار کیا ختم بحث ہے اس میں بحث ہو سکتی ہے وہ اس کافر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن ہم نبوت کے تو وہ منکر نہیں ہے آپ ان کو کس بنیاد سے کافر کہتے ہیں کلمہ وہ آپ کا پڑھتے ہیں آپ ان کو کافر کہتے ہیں وہ لا الہ اللہ محمد رضی اللہ آپ کے یہاں ایسا کلمہ ہے اس کو بندہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور کافر بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کا معیار بالکل غلط ہو گیا پھر میں نے آپ کو مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے قرآن سے لا لہلے لوٹا ہے وہ سورج شاسات میں ہے سورج شاسا مکی ہے وہ تو مکے میں اتری تھی محمد رسول کیا ہے وہ بدل جاتا ہے وہ فتح اس میں کیا خبر کے موقع چھ سات میں اتری تھی تو تیرہ سال مکے کے تھے چھ سال مدینے کے یہ انیس سال کے بعد اترا ہے محمد رسول اللہ پہلے تو نہیں اترا تو حضور جو پہلے اپنا کلمہ پڑھاتے تھے وہ اپنے حدیث سے پڑھاتے تھے لہٰذا ہم بھی حدیث سے پہلے کتاب بند ہے جو ہم جو مطالبہ کرتے ہیں قرآن سے دکھلاؤ تو جو انیس سال پہلے آپ پتھر ہے وہ اس کے ساتھ کے ساتھ رہے پھر قرآن کے اندر اس کے ساتھ لفظ کلمہ طیبہ استعمال نہیں ہو رہا یہ آپ لوگ ان کی صلاحیتیں حتیٰ الحمد للہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ علی نوی اللہ قرآن میں نہیں ہے وسیع رسول قرآن میں نہیں ہے اگر ہو تو آپ دکھا دیتے لاجولہ قرآن میں ہے محمد رسول قرآن میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے اس کا لازم ہو جاتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اقرار کر لیا کہ اللہ کی بات کو مانوں گا رسول کی بات کو مانوں گا تو لہٰذا کسی بات بتواتر کمن کے ایمان سے بھار ہو جاتا ہے لہذا کلمہ وہ پڑھے مل رہی لیکن حق میں نبوت ممانا آخر لمبیا کا جب انکار کرتے ہیں تو نبی کی بات کا انکار کر دیا تو آپ نے خود پڑھی کیا تھا جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے وہ فاسق ہے اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا توحید کو مانو لو جس سے مصطفیٰ کو مانو اگر علی کی ولاد کا ماننا ایمان کی بنیاد میں ہوتا تو قرآن میں کہیں تو ذکر آ جاتا دس سال کے بعد آتا آتا کے بعد تو ہم علی کی ولاد کا انکار نہیں کرتے یہ ثابت ہے بات کلمے کی ہو رہی ہے کلمے میں علی ولی اللہ پڑھنا کلمے کا حصہ ماننا یہ کہاں سے علی ولی بار حق کر ہم بھی مانتے ہیں کہ علی ولی اللہ نہیں بلکہ علی سے گھر ان کے غلام بھی ولی اللہ ہے ان کے تابے دار بھی ولی اللہ ہیں کہا آپ نے تیس بات آپ نے چوٹی سر کر لی علی کو ولی اللہ کہتے ہیں ہم تو علی کے غلام کو ولی اللہ کہتے ہیں علی کے ہے اس کو ولی اللہ کہتے ہیں میری بھی ولی اللہ ہے میری بھی ولی اللہ ہے وہاں سے پاس بھی ولی اللہ ہے وہاں ولی کل مومن ہے آپ اسی طرح پڑھا کریں علی ولی کل مومن ہے کیونکہ یہ شامل ہے تو آپ شامل کریں اس کو جب بھی کوئی کافر مسلمان کرنا چاہیں تو آپ یہی کہیں کہ لا الہ صلی اللہ محمد رسول اللہ علی بھلی یہ کل مومن ہے کہ آپ کو پڑھانا ہوگا یہ میں کسے رہا اور ثابت نہیں ہے نہ قرآن سے ثابت ہے نہ مسلم سے ثابت ہے جہاں تک ضرورت علی کی بات ہے تو ہم علی کی کے قائل ہیں ان کے غلاموں کا بھی ولی مانتے ہیں ہمارا کلمہ موضوع نہیں کس کا جواب دیں موضوع کلمہ شیعہ ہے موضوع یہ کہ آپ کلمہ شیعہ ثابت کریں شیعہ کا کلمہ قرآن سے ثابت کریں کا کلمہ اصول کافی سے ثابت کریں الفصار سے ثابت کریں لاز الفقیر سے ثابت کریں تعزیب الحکام سے ثابت کریں ورنہ یہ من گرت مذہب کب سے شروع ہوا ولی ہونا کلمے کی جلد ہونے کے لیے ہے تو حسن ولی اللہ حسین ولی اللہ بھی شروع کر دیں اگر حسن بھی ولی اللہ ہے حسین بھی ولی اللہ ہے تو ہر ولی اللہ کو کرنے کا جذب بنانا ہے تو یہ بھی ساتھ میں پڑھ لیا کریں حسن ولی اللہ حسین ولی اللہ لا اللہ محمد محمد میں بھی ہے مدنی ہے تو آپ نے کہا لا اللہ صرف مٹی صورت میں ہے جناب بنا آپ صرف قرآن سے دور رہتے ہیں قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے یہ صورت محمد میں بھی ہے جو مدنی ہے جو صاف آپ میں نہیں ہے آپ کے قرآن دانی کا میرے کام دو سطح نوشتہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور میزر نہیں تھا نہیں تھا آپ نے کلمہ کیوں بنایا آپ نے بات کر رہے ہیں کہ موجودہ جو مجھے پڑھتے ہیں نہ قرآن میں ہے نہ میں معصومین ماسمی کلمہ بھی من غلط ہے اذان بھی من غلط ہے اور آپ کی کتاب موجود ہے جو اذان بڑھاتا ہے وہ لالتی ہے اصل اذان مطلب جلدیش جلدی ملک الموت شیطان کا دفاع کرتا ہے اور نماز و جماعت سے دفاع کرتا ہے اس کو تلقین کرتا ہے اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ اسی حالت راسیما میں یہی پڑھاتا ہے علی ولی اللہ نہیں پڑھاتا وسیع رسول اللہ نہیں پڑھاتا خز اللہ فصل نہیں پڑھاتا اب دیکھے جناب یہ آپ کے گھر کی اصول کی کتاب ہے مرکزی کی کتاب ہے آپ بے شک انکار کرتے جائیں اللہ معصوم کا انکار کریں قرآن کا انکار کریں ہمارا قرض آپ پہ ہے ابھی نہیں چکا سکتے قیامت تک بھی نہیں چکا سکتے اذان کا جواب بھی نہیں دیا آپ کو نمبر ہے آپ مائک لیجیے راج سنگھ اب دیکھیے آپ پلیز مائک پر آئیے ہاں، شہادت پہلے سب پہلے یا آخر میں بولیں گے اس کے بعد سب تک ٹاپک جو ہے اس کو بتا دیں جی راجا صاحب جی راجا بھائی آپ کو تین سائز کا تشریف لگ رہی ہے رحمان رحیم یہ بہت سے بار بار بار بار جو ہے نا بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں خود ہی سب سے خاطر کر دیتے ہیں یہ ساری چیز کی شریعت سے باہر ہے یہ ہے وہ ہے قرآن میں نہیں ہے لہٰذا یہ بدت ہے بندن کے سرکار کر کے آخری اذان کے بارے میں مطالبہ کیا کیا اللہ اکبر قرآن میں ہے تو جب قرآن میں تو اس کا مطلب ہمیں شروع کر دیں گے تو پیغمبر کی عزیز سے تمام مسائل قرآن میں ہے لیکن پیغمبر نے بیان کیا اور پیغمبر قرآن اللہ سے اللہ اکبر نہیں آیا لہٰذا ہم اللہ اکبر کو خدا نہ خاصا بدت کرنا چھوڑ دیں جب پیغمبر نے خود دیا ہے تو پیغمبر نے علی اقرار اپنے زمانے میں نہیں ہے میں نے پیش کیا ہے ہماری شہر بار بارہ میں آئے کہ پیغمبر صاحبہ کو اکٹھا کیا دو صحابہ کی تعداد ملتی ہے اور باقی کو بھی اس سے گواہ کیا اور خود اقرار لیا اور تمام صحابہ کا اقرار لے کے آپ نے اپنا ریٹ لکھا اور حضرت سلم کے سماعے یہ سنبھال کے رکھنا ہے ساری چیزیں موجود ہیں میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کیا ہے پیغمبر اسلام کو بھی پیش کیا ہے خود اپنا یہ امام نبی اللہ اسلام کی ایک ہزار قبر سے بھی پیش کیا ہے کافی کو بھی پیش کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے کلمت المومن امام رضوان السلام کا فرمان بھی کرا ہے کہ مومن کا یہ کلم ہے مسلمان کا یہ کلمہ نہیں ہے مسلمان کا جو ہے اللہ محمد رسول اللہ ہے اگر آپ نے نفی کا اختیار نہ کیا اللہ بھی کہا تو ہم بھی نفی کا اختیار سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ آپ قرآن میں نفلے کلمہ طیبہ بات آپ فٹ ہو جائیں گے پھر آپ نے نفل محمد رسول اللہ پڑھا ہے محمد رسول اللہ کے قرآن خاص ختم تو نہیں ہو رہی ہے تو آگے جا رہی ہے تو جو چیز آگے لکھی گئی پھر وہ بھی کلمہ قبول ہو جائے گی اگر آپ نے آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ آپ کو اللہ نے کٹ کے اپنے طرف سے اس کے کرنے کا اضافہ کر لیں گے یہ سوال میں نے آپ سے ابتدا بھی کیا تھا جس کا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اس کی طرف آپ صحیح کرنے میں بھیج رہے ہیں باقی میں نے اپنے ایما کے فرامین پیش کیے تھے آپ ایک صرف کہہ رہے کر رہے تھے کہ کائنات کی کسی کتاب میں ہے ہی نہیں اور آپ بڑے زور شور سے کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے ابھی سے پیش کیا ہے آپ جو ہے نا حدیثوں کا انکار نہ کریں اور آپ کی کتابیں مندی ہے یہ سوائے کے مرغا اور اس طرح کئی کتابوں میں آیا کہ جب شامت کے مسلمان جائیں گے تو سوال کیا جائے گا واقفی حملہ عما ان لوگوں کو ٹھہرا دو ابھی ان سے سوال کرنا ہے وہ سوال کیا ہے کے لیے ہے تعلق جب کے لیے اتنے شرعی کے مقام نہیں ہے تو اس کا سوال کچھ کیا جا رہا ہے آپ ایسی باتیں کرنے کہ آپ کا نہ قرآن تعریف کر نہ کیا آپ اگر پتہ میں مسلمان انعام نے مسلمان انعام کے لیے کلمہ پڑھایا وہ پڑھایا کسی نام کی زبان پڑھایا کہ کسی کو بحثیت سے کلمہ مومن نہیں پڑھایا جب ان کے خرانی میں موجود ہے کلمہ تو مومن ہے مومن کا کلمہ ہے اللہ محمد کہتے ہیں کو نام علی بھی فرمایا ہے سیر قرآن کا میں نے حوالہ دیا ہے وہاں پہ ہم متوجہ نہیں ہوتے صرف کے رہتے اس کو تو کہ ہمیں بالکل ماننا نہیں خیر وہ شیعہ کی ہو یا سنی کی ہو آپ ابھی تک اپنے سنی علی کو یہی اثر کرتے رہے بخاری کا انکار مسلم کا انکار دوسری کتابوں کا انکار اسی سے ہم نے عدالت صحابہ ہماری ثابت ہو جائے خواہ قرآن کا انکار ہو یا حدیث کا انکار ہو میں نے اپنے اہمہ کی زبانی یہ چیزیں ثابت کر لی ہیں اگر ہمارے اہمہ نہ فرماتے تو ہم پڑھنا چھوڑ دیتے ہمارا آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ قرآن سے کلمہ طیبہ دکھائیں تاکہ مست ہو جائے کلمہ طیبہ یہی ہے ہم ان شاء اللہ پڑھنا چھوڑ دیں گے قرآن تو قرآن رہ گیا حدیث میں یہ بات نہیں ہے آپ جو ہے نا کلمہ شہادت کی بات نہ کریں آپ کا اور ہمارا اختلاف کلمہ طیبہ میں ہے اور کلمہ طیبہ کے بارے میں قرآن نے مطلب اور میں نے حدیث بھی پیش کیا کہ ابو نے فرمایا اس کی فرمایا ہوں اور سارا اس کی وہی ہے دونوں چیزیں میرے کلمہ طیبہ بنی ہے آپ کریں کیسی باتیں الٹی سیدھی کرتے جا رہے ہیں بڑے شور سے اپنی طرف سے بدت کے یہ من غلط تھے یہ اس طرح آپ کو کرنے کا کوئی اختیار نہیں اگر یہ باتیں شروع جائیں تو ان کی صلاحیت کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو انہوں نے ہے آپ اصل میں کی کی ہیں آپ نے مطالبہ کیا تھا کرنے کا میں اپنے نام کی زبانیں بھی دکھلا دیا ہے پیغمبر اسلام کا عمل بھی دکھلا دیا ہے اور ہماری حدیث کی کتابوں میں آ چکی ہے یہ غلط ہمارا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے آپ سے موجود ہیں ٹائم دیکھنا آپ اپنا اس قانون کیا بنا ہے یہ نہیں کہ ہر چیز کا انکار کرتے ہیں اور سب سے بڑے والے حکمت بنتے گئے جب آپ اپنی حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں کچھ کی حدیثوں کا انکار کرنا آپ کے لیے کون سی وہ پرانا خاصا شرم مانے ہے یا کوئی حیا مانے ہے جو چیز آپ کرو تو کیا کر رہے ہیں یہ آپ غلط فتو نہ دیں اگر ہمارے اینا کا قول نہ پڑتے تو ہم کو چھوڑ دیتے یا کوئی مان سمانی کا جو خطرہ ہو تو مسلمان کے بارے میں اکثر رات مسلمان کے بارے میں ہم بھی اس کو مانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے یہی کلمہ ہے لیکن مومن کے لیے علی اللہ کے جیسا مقبول محسوم سے بہت آپ کا اسلام جیسا سازی نے فرمایا ایک جائے پرس میں بھی رکھا اور اس ہر میں دیا ہے اور دوسری میں دیا ہے کہ نام نے فرمایا اللہ محمد رسول تو ہم قول معصوم کتاب اس کو پڑھتے ہیں کو امام مانتے ہیں انہوں نے فرمایا ہے اگر وہ نہ فرماتے روک دیتے من تک روک جاتے اگر آپ اہل کو مان کرو آپ کو اتنی ضرورت نہیں کرنا چاہیے بس بلا تحسی ایسے سمجھے سمجھے میں نہیں مانتا اور یہ غلط ہے فلاں غلط ہے یہ سب ختم کرنے کا آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا ہمارے مذہب میں یہ چیزیں موجود ہیں ہمارے انہوں نے فرمایا ہے اور ہم نے کرتے ہیں اگر وہ نہ فرماتے تو ہم کبھی نہ کرتے ہیں آپ ان کی قائدات میں جی السلام علیکم سب کو راجا صاحب فیض رضا صاحب کو آدھے گھنٹے کا ٹائم کا ہوا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اب میں آپ لوگ کو دو دو منٹ دیتا ہوں کہ آپ آن کے مائک کے اوپر بتائیں اور تھوڑا ٹائم چاہیے چاہیے آپ کو ٹائم چاہیے اور ہم نے طے کیا تھا بات طے ہو گئی اور ہم نے کا مطالبہ کیا انہوں نے قرآن سے ثابت نہیں کیا امیر نبی اللہ اگر یہ پڑھے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ ان کے نزدیک مومن نہیں ہے ڈائلام محمد اللہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے یا ہے دونوں سے ایک بات کریں فوراً کریں ڈائل ہاں؟ محمد اللہ پڑھنے والا مومن ہے یا نہیں ہے مومن ہے یا کافر ہے فوراً جواب میں تاکہ میں ایک اور آپ کی بات پیش کر دوں راجا صاحب میں پران کے بتائیں آپ کو اور ٹائم چاہیے یا دوسرا بات شروع کریں ایک سیکنڈ سوچے بھائی کیونکہ سوال بھائی نے بھی بتایا کہ ان کو ٹائم چاہیے یا نہیں چاہیے تو راجا صاحب کے لیے یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے وہ ٹائم بتائیں گے آپ کو جی رحمان بات کر رہے تھے کل میں تو مول صاحب کا ہمیں پورا مطالبہ ارما معصومین ارما کے بدانی صاحب سے بھی حاضر کر دیے ہیں تو لفظ میں بھی آ گیا ہے البتہ اذان کے بارے میں مسلمان نے اختلافات کیے ہیں جو اس کی حیثیت سے بعد نہیں مانتے کچھ مانتے یہ ہمارے اندرونی داخلی بات ہے ان کا نہیں کیا جو کہتا ہے کافر مشرق ہے باقی جو انہوں نے مسندہ کی بات کی ہے کہ انہوں نے اضافہ کیا ہے تو وہ اس میں چھ سو ذاتی مسئلہ مطلب ہے وہ تھا اس وقت ختم بات اس کے ماتر فتوا آپ کسی ایک جو جامع شرائط ہو اور اس کی شیت اور یہ ساری چیزیں مسمن ہوں باسلم ہوں انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ جو کرتا ہے وہ کافر ہے آپ مجھے اور وائی باہ محمود پڑھنے والا کیسے رہا ہے وہ آپ کے سمجھ کے ثابت ہے ختم نبوت نبورت بات ہے آپ ختم نبوت کی وجہ سے کیا وہ شروع ہو جائے تو میں آپ کو کئی بزرگ دکھاتا ہوں وہ ختم نبوت کا مانا یہی کرتے ہیں مرزا قادیانہ نے کیا وہ ملا اپنی کتاب موضوعات کو کبھی میں نہیں ہے کہ ختم نبی کا مطلب یہ نبی نہیں آ سکتا وہ پکا سکے مسلمان علیہ سنت ہے اور اس نے مرکات کو مشکلات کی شرح مرکات کو لکھا شرف اکبر ملا نکاری بھی لکھا اور اس کے علاوہ اس کی کئی کتابیں ہیں یہ صرف آپ علیہ سنت کو پھر بریلیوں کے فیل میں نہیں ہوگا ہماری بات علیہ سنت ہوا آپ کو اس سے آگے ملتا کہ کسی بلندی کو کر رہے ہیں

کلمہ طیبہ میں میں وہاں گپ کر ہم چھوڑ قرآن یہ اس نکل میری زمائی ڈالا ہے ہے کو کو کر ہیں مسلمان نہیں میں آپ آپ آپ آپ نے سمجھ کے کے کے کے تین چار بتا دوں یہ کیا مطلب ناموں اور میں تمام دنیا کے سامعین حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور دعوت اکثر دیتا ہوں دعوت انصاف دیتا ہوں اس کا جواب دے رہا ہوں نا اس کا جواب دے رہا ہوں دو منٹ جی میں تمام دنیا کے تمام سامعین کو متوجہ کر کے دعوت فکر اور دعوت انصاف دینا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ اور اذان کے موضوع پر جو بحث چلی ہے اس کے حوالے سے آدھا گھنٹہ طے ہوا تھا اور سب حضرات جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ شیعہ حضرات جب اذان دیتے ہیں تو اس میں اشاد منہ امیر المبنینہ و امام المطقینہ علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و بلا و کے لفظ پڑھتے ہیں اور اسی طرح جب کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تو بلا فصل پڑھتے ہیں لیکن آدھے گھنٹے میں وہ ادھر ادھر تو ہاتھ پاؤں مارتے رہے ایک حوالہ بھی پیش نہیں کر سکے اب وہ کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے وہ صرف مسلمان ہے مسلمان کہلانا یہ شیعہ کے اسلام منافق کو کہتے ہیں یعنی مومن نہیں ہے تو اصول کافی سنیے اصول کافی جلد نمبر دو سفر نمبر اڑتیس ان جمیل ابن دراجن کالا سال تو علیہ السلام ان ایمان جمیل بن درواز کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق سے ایمان سے متعلق پوچھا فقالا تو انہوں نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ ایمان یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول کو مانا جائے اب میں پوچھتا ہوں شیعہ سچے ہیں یا امام جعفر صادق سچے ہیں تو اس حوالے سے مزید ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمام حضرات سے یہ انصاف کا مطالبہ کروں گا جتنے کنٹرول حضرات ہیں وہ فیصلہ صادر کریں آدھے گھنٹے میں کوئی ایک روایت بھی ایسی کلمہ نازان کی پیش ہے لہٰذا ہمارا اعلان ہے کہ شیعہ کی شکست ہو چکی ہے مناظر اہل سنت ختم ہو اہل سنت حاصل ہے انہوں نے نہ کوئی حدیث نظر آتی ہے نہ کوئی ایت نظر آتی ہے نہ پیغمبر اسلام السلام کی یاد نظر آتی ہے نہ علیہ السلام کی حدود کو جو شرعی اہمیت دیتے ہیں مطالبات یہ تھے کہ میں انہیں معصومین کی زبانی پیش کریں میں نے کتابیں بھی پیش کر دی ہیں حدیثیں بھی پیش کر دی ہیں اب تک ان کی ہے کون کون سے مطالبات ہیں جن سے ان کا پیٹ بھرے گا پہلے یہی جانا تھا صحابہ کے بارے میں تو اس وقت میں نے کوئی ایسے سے بھی نہ کوئی ادیسی بھی اس وقت بھی ان تمام چیزوں کو ہزم کر گئے یہ اپنی سطح کی جمیلوں پہ ہر کوئی ایک پیٹ سکتا ہے دیکھ لو خیبر کو مولا علی نے فتح کیا تھا اور تمہارے بزرگ بری طرح شکست واپس آ گئے آج تک آپ نے اس کو تسلیم کیا ابو کی خطا کا آپ نے اکرام کیا ابو بکر عمر کی شکست کا آپ نے برابر میں کیا یہ پیار سے آپ کا چودہ سال سے یہ منصوبہ پدم خراب گندا یہ سارے آپ کے جو ہے یہ چلتے آ رہے ہیں ہم نے کبھی ان پہلے متاثر نہیں آئیں گے ہمارے یہاں نے فرمایا ہے میں نے ابھی سے پیش کر دی ہے اور اپنے کو بھی دکھا دیا ہے تمام قانون تک بھی پہنچا دیا ہیں مطالبہ بھی ان کا پہلے پورا کر دیا ہے اور اسی آدھے گھنٹے کے اندر میں نے ساری چیزیں پیش کر دی ہیں کلم نے بھی ثابت کر دیا ہے اذان نے بھی تو کل موسم دکھا دیا ان چار احمد کا قول بھی دکھ رہا ہے امام صادق کا بھی دکھ رہا ہے امام رضا اسلام بھی دکھ رہا ہے حتیٰ کہ پیغمبر اسلام کا میں نے عمل بھی دکھا دیا آپ پتہ نہیں روایت رزار کیا کیا ہوتی ہے اور پتہ نہیں کس چیز کو حدیث کہتے ہیں اور مترا کر مغلیہ کبھی احساس کرتے بھائی مقیت کے نام نے کسی کو کلمہ پڑھایا ہے بحثیت مسلمان پڑھایا اب یہ مجھے نما سے میری یاد پڑی ہے کسی کو انہوں نے پڑھایا تھا اور سارا سارا سمجھے اختیار کر لے حالانکہ یہ ہے آگے سے آگے بات وہ تو نہیں انہوں نے بتایا تھے کہ بھائی نماز بھی پڑھے روزہ بھی رکھو یہ فارسی چیزیں سارے آسام ہوتے ہیں وہ ابلالا ایک بات ہے کہ میں ابھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر فرمایا تم لا الہ اللہ تو لو یہ مشکات میں ہے مسلم میں بخاری میں کہ تم لا الہ اللہ کہو مجاق پڑ جاؤ گے تو پھر حضور نے محمد تو نہیں فرمایا تو اس کا مطلب کیا بندہ پیغمبر کے نبی نہ مانے صرف لا الہ اللہ کہنے سے مسلمان ہو جائے گا یا پھر حضور کے نبی کا منکر رہے گا پھر سوالات حضرات محترم آپ سب حضرات غور فرمائیں یہ مناظر شیعہ صاحب کتنے چلاک بنتے ہیں اگر یہ اتنا لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے تھے تو کلمہ شریف پیش نہیں کر سکتے تھے اذان ثابت نہیں کر سکتے تھے اللہ سلو فر رحال کی بحث نہیں بحث عدالت سے صحابہ کرام پر مکمل ہو چکی اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی لیکن ٹائم پاس کرنے کی غرض سے اتنے حواس باختہ ہوئے پہلے مسلمان کہہ چکے تھے منافق کو اب وہ خود کہتے ہیں میں مسلمان ہوں یعنی سب سے بڑا منافق ہوں تو اس سے بڑی شکست کیا ہوگی تو میں اپنا ٹائم ان کو دیتے ہوئے پہلے یہ پوچھوں گا بتاؤ تمہارے کلمہ کیا ہے کلمہ پڑھ کر مجھے بتاؤ پھر میں آپ سے ثبوت لیتا ہوں پوری سطر مجھے پڑھ کر دکھائیں ایک منٹ ایک منٹ اب پڑھ کر سنا جی ٹائم میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ بات کا جاتا ہے بات اگر قرآن پر رکھ لے پھر قرآن پر ہی رکھتے کو کلمہ طیبہ ثابت کر دیں ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے ختم بات بنیادی مطالبہ کیا تھا ہماری آپ ایک چیز کی طرف اپنی باتوں کو آپ پرانا بنانا شروع کر دیتے ہیں حدیث میں نے پڑھی ہے کہ کیا میں تجربہ پیغمبر نے فرمایا بس اسی ہم محمد سلونا ان کو ٹھہرا ان سے سوال کیا جائے گا وہ توحید کی توحید کے کار بھی کرتے ہیں نبوت بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے وہ نماز روز سب آکام میں جاتے ہیں پھر بھی ان کو جہنم کے کنارے کھڑا کیا جائے گا کہ ان کے بھی ایک سوال کا نمبر بولے طرح سے وہ کیا ہے علی کی ولایت کے بارے میں ہے سمجھ نہیں بات کہ اگر علی کی ولایت کی اتنی اہمیت نہیں تھی تو بروز قیامت سوال کیوں کیا جا رہا ہے تو جس کا سوال کیا جا رہا ہے اسی کی بندے کو تیاری کرنا چاہیے بندہ ٹرین میں بیٹھا ہے اس کی جیب میں تھوڑا دس ہزار ہو وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے ٹکٹ کو ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے یہ ٹکٹ نہ گم ہو جائے اسے پتا ہے کہ ٹرین میں مجھ سے صرف ٹکٹ کا سوال کیا جائے گا لہٰذا مسلمان جب وہاں قیامت کے دن جائے گا تو اسے علی کی ولایت کا سوال کیا جائے گا لہٰذا جس کا سوال کیا جائے گا اس کی تیاری اس کا اقرار اسلام اور اس کا اس دنیا میں کرنا ضروری ہے اگر یہ چیز ہوتی تو قیامت کا سوال نہ ہوتا ہمارے آئینہ سے بھی یہ چیزیں مرنی ہے تو ہمارے اسلام سے بھی مرنا ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں سے آپ کو ایسے کہتے ہیں صرف علی کو ولی مانتے ہیں ہم علی کو ولی پیغمبر اسلام کی طرف سے مانتے ہیں اللہ رسول کی طرف سے مانتے ہیں آپ کے کہنے سے نہیں مانتے آپ جن کو بزرگ کو ولی مانتے ہیں ان کے بارے میں نہ کوئی نس ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی اشارہ ہے نہ کہ عالم ان کی طرف نہیں جانا چاہتے ہم علی کو پیغمبر نے ولی کہا ہے قرآن نے بھی ولی کہا ہے انما ولی کو یہ ساری چیزیں موجود ہیں اللہ واسی رسول اللہ میں سب چیزیں موجود ہیں ہماری بات کی بحث کو لمبا نہیں کرنا چاہتا ہم نے اپنے آئمہ کی زبانی یہ چیزیں ثابت کر دی ہیں اگر وہ نہ فرماتے منع کر دیتے ہم رک جاتے نہ ان کی طرف سے اب حضرات دوبارہ غور فرمائیں سب حضرات حضرت علیہ سلیم تشریف فرما ہیں پہلی بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وزیر الکریم کی ولایت کی اہمیت کا مسئلہ نہیں ہے اور سنیوں کا کلمہ موضوع نہیں ہے اس وقت کہ ہم ثابت کریں میں آپ سب حضرات سے پوچھتا ہوں کہ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ ثابت کریں پہلے مجھے کلمہ پڑھ کر سنائے انہوں نے کلمہ پڑھ کر سنایا کلمہ پڑھ کر سنایا کلمہ پڑھ کر سنایا ہمارے سامنے اب کلمہ پڑھ کر جانا پڑے گا دیکھے کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا ان کو اذان مجھے پڑھ کر سنائے اور کلمہ پڑھ کر سنائے میں اپنا ٹائم دوبارہ ان کو دے رہا ہوں کلمہ پڑھ کر سنائے پھر میں ان سے یہی مکمل ثبوت لیتا ہوں دوسری باتیں نہ کرے صرف کلمہ اوزان پڑھ کر سنائیں کلمہ اوزان پڑھ کر سنیں الرحمن الرحیم اگر یار آپ کو ہمارا کلمہ سننے اور یہاں سب کو سنانے کا اتنا شوق ہم نہیں چاہتے تھے البتہ ممکن یہاں سن کر ہمارا کلمہ اس کے دل میں ایمان جاگ جہاں جو جلدی سے بوجھ رکھتا ہے وہ تو منافق ہے اور جو سے محبت رکھتا ہے وہ ہے اور ولایت کہتی ایمان کی دلیل ہے تو ہم تو فخر سے ہر جگہ یہ اقرار کرتے ہیں اور اس اقرار کو ثابت بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ تم بھی باوجود اس کے کہ آپ کے دل میں بھولی علی ہے لیکن زبان پر اس بک کا اظہار کرنے کی ضرورت تم میں نہیں ہے یہ تو صرف شیوں میں ضرورت ہے جس کو مانتے ہیں وہ بھی پوری ضرورت کے ساتھ جن کا انکار کرتے ہیں تمہارے روم میں آ کر ان کا انکار کر گئے ہیں اور کریں گے اور قیامت تک کریں گے اب سنو کلمہ بھی سن لو اور اذان بھی سن لو ہماری ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جن ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل یہ ہے ہمارا کلمہ اور ہماری اذان سنو ہماری اذان ہے اللہ اکبر چار دفعہ اشہد اللہ الہ الا اللہ دو دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ دو دفعہ اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ دو دفعہ حیا علی دو دفعہ حیا علی الفلاح دو دفعہ حیا خیر العمل دو دفعہ اللہ اکبر دو دفعہ لا الہ الا اللہ دو دفعہ یہ ہے ہمارا کلمہ اور یہ ہے ہماری اذان اب اس کے بارے میں کچھ اگر کہنا چاہتے ہو تو کہو بعد میں ہم تمہارا جواب دیتے ہیں اب میں نے تمہیں کلمہ اور اذان سنا دیا ہے اب بتاؤ اس پر کیا اعتراض ہے

کو کو کروا کروا سکتے ہو آپ اس کر دکھائیں وہ بنتے بھی یا نہیں آئے کسی پتا کہ آپ نے کس چھپایا میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آواز ایسے سمجھ آ رہی ہے جو پہلے صاحب سے وہ کہیں بھاگ نکلے ہیں اب یہ دوسرے صاحب میدان میں اترے ہیں تو پہلے تو میں مطالبہ کروں گا کہ جس صاحب سے میری بات ہو رہی تو اسے مجھے میرے سامنے کروں گا اور پھر اچھا اذان میں دوسرے نے سنائی اور پھر وہ بات کرنے کے لیے دوبارہ آئے تو حدیث ابھی معذورہ کو موضوع بنانے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ سوال یہ نہیں تھا کہ حدیث ابو معذورہ کیا ہے یا ہماری اذان کیا ہے موضوع ہے آپ حضرات کا کلمہ آپ حضرات کی اذان جیسے آپ نے یہ اسی طرح سے پڑھ کر سنایا ہے اسی طرح سے اپنے کسی امام معصوم سے مکمل طور پر مجھے ثابت کر کے دکھائے خلافت اہل سنت جی السلام علیکم سبلی بھائی یہ پلیز ٹیکس کو آپ کنٹرول کریں ایل ایل او یہ جو فخر الدین جو لکھ رہے ہیں پلیز ان کو کنٹرول کریں رضاء مصطفیٰ کو کنٹرول کریں اور ان لوگوں کو پلیز کنٹرول کریں جی ان کی بات ختم ہو گئی تھی اور بارہ راجا بھائی پلیز یہ آپ کا شاید کیمرہ آن ہو گیا اس کو آف کر دیجیے گا آپ آئیے مائک پر چلے برابر ہو گیا یا علی اعظم نے لکھ دیا اور شہید اعظم نے لکھ گیا چالیس تو سب برابر ہو گیا فقیر الدین کو ریڈ ڈاٹ دے دیں آپ اگر وہ بعض نہیں آتے تو ان کو آپ ریڈ ڈاٹ دے دیں ہیڈمن صاحب تو راجا صاحب آپ آئیے آپ کی باری ہے مائک کے اوپر الرحمن الرحیم یہ بات کر رہے تھے نا کلمہ چوبے مکمل دکھ رہا ہے حضرت امام نے صلاحت السلام کی زبانی یہ پورا کلمان مالی شہر میں موجود ہے کہ انہوں نے بہ وقت وفاق اسی چیز کا اقرار کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے علی اللہ وسیع رسول اللہ و بلا فیصل یہ لفظ اگر موجود نہ ہو ہم ہمارے شہر سے دوسرے دکھا دیتے ہیں ہم ہمارے شہر کلاس لیتے ہیں اگر ہم نہ دکھا سکتے تو ہماری موڑ لیتی جائے اگر یہ اس کا اقرار کریں تو پھر ان کی صفائی کر لی جائے ہماری کی یہ تمام چیزیں ہمارے کے زبان میں موجود ہیں ہم بھی ان چیزوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں یعنی میں نے کہا کہ آپ کی سیاستہ میں اعلان آ چکی ہے تو اس کی کلمہ ہے وہ مجھے ذرا نہیں سنا ہے وہ تو آپ کے پورے بندے نہیں ہیں جب تک کہ علی اللہ خیر نہ شمار کیا جائے تو ہمارے اذان کی تاریخ تو آپ کی سیاستہ میں موجود ہے پھر کہتے ہیں کہ ادھر میں جائے ادھر میں جائے آپ اپنے کلمات گین یعنی کے سیاست کی اور سیاستہ تقریر کر کے دکھائیں میں آپ کو مان جاؤں گا کہ واقعی یہ وہی ادان ہے جو حضور نے دوسرے صاحب کو تعلیم دی تھی حضور نے کلمات فرمائے ہیں اور آپ لوگ اس کے پندرہ پڑھتے ہیں تو جب تک علی علیحمد اللہ کے دو کلمات اور حی اللہ خیر المل کے دو کلمات شامل نہ کیے جائیں یہ اذان آپ کی پوری نہیں بنتے آپ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں جی اور بعض حدیثوں میں ہے کہ بعض صاحب عئی اللہ خیر المل کرتے تو اس کو کیوں چھپاتے ہیں یہ ابن عمر وغیرہ حدیثوں میں موجود ہے کیونکہ اصل معاملہ علی علیہ صلاحت عدول کلمہ کے بارے میں تھا وہ ہم نے ساری چیزیں دکھلا دی ہیں اپنے علما بیت کی زبانیں دکھلائی ہیں پیغمبر اسلام کا بھی فرمان لکھلا دیا ہے یہ شور تو حضور پیغمبر کی محفل میں بھی کر دیا تھا کہ جب حضور نے فرمایا تھا کہ آخر کم کتاب الباد ہوا بدل کہ میرے پاس ہم قلم دباد نہ تو پھر لوگوں کو قلم برباد پیش کی تھی لکھا ہے جب ابور نے یہ بات کی کال عمر رسول اللہ یہ حضر ہو صحیح مسلم میں نے کہا حضور کو رجحان ہو گیا اور صاحب بہت کھڑے ہو گئے اور نے شور کیا جو حضور پہ غلبہ ہو گیا بیماری کا دیکھا جب فلم لگا والا اختلاف رسم اللہ جب پیغمبر کی موجودگی میں اختلاف اور لگو زیادہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کوئی یہاں سے تشریف لے جاؤ تو جو حضور دو بندے حضور کی محفل میں شور شرابے سے غلط پراپکندے سے بتا رکھیں گے آج وہ چودہ سو سال تک کے آ سکتے ہیں لہٰذا معاملہ ایسا ہے کہ جب آپ بات علی اسلام تک جب ہے تو یہ لوگ خواہ مخواہ غلط کرا کر پنڈا کرتے ہیں شراب شروع کر دیتے ہیں ہم کوئی شراب خیال ہے ہم فسادی کا خیال ہے آر کتاب دیکھتے ہیں تمام بھائی کی کافی ساری کوشش کی اگر ہم کو اس لگائیں گے کا یہ بتا صاحب بہت جس میں بات و بات ہو گئی اب اس انصاف ہے کہ پہلے پہ جو فیصلہ ہونا ہے اس کو صادر کیا نہیں ہے اور پھر تیسرا جو ہے نا اس کو وہیں پہ چھوڑ کر آپ حضرات چلا رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے جو بات پوچھی تھی اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا آپ سب حضرات اس کی میری تصدیق فرمائیں گے کہ انہوں نے میرا جواب جو کلمہ مجھے سنایا تھا انہوں نے کتاب سے دکھایا مکمل جو اذان انہوں نے سنائی تھی اپنی کسی کتاب سے دکھائیے مکمل نہیں دکھائی تو جھوٹے ہوئے یا سچے آپ وہ گالی پہ ہے کہتے ہیں جو ہار گیا ہو تو اس کی داڑھی صاف کر دیں میں کہتا ہوں انشاءاللہ ہماری داڑیاں برقرار ہیں اب میں ان حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت صاحب کا سر داڑھی موڈ سر کو صاف کر کے حضرت کو رخصت کریں کیونکہ یہ بحث کے قابل نہیں ہے نہیں نہیں جذبات میں نہیں جائے لوگ غلط اثر ہمارے صاحبان آپ اتنے جذبات میں نہیں آپ نے مطالبہ کیا تھا چلو میری طرف طبقہ ہے آپ اصل موضوع کی طرف آئیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان یعنی چیزوں سے فرار نہ کریں اب اس کے بعد جو موضوع ہے آپ اس کو ہاں؟, ہاں اور ہمارا مطالبہ ابھی تک عدالت کہنا ہے کسی صابق کا آپ نہیں دکھا سکے جبکہ ہم اپنے مہمہ معصومین کی آدیش دکھا سکے جس کو آپ نے اپنے کیا ہے وہ نش بھی ہونے کی وجہ سے کر دیا ثابت کیا علی کی ولایت کو بھی ثابت کیا ہے آزار میں بھی کیا ہے اور کڑے میں بھی کیا ہے لیکن آپ کے اندر چونکہ وہ اصل بول پایا جاتا ہے لڈاچ کا اوپر سے آپ اقرار کرتے ہیں لہٰذا آپ کی صحت اور ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا لہٰذا اب آپ آئیں صحابہ کی عدالت پیش کریں مطالبہ ہمارا بنیادی وہی ہے موضوع ہمارا وہی ہے کہ کسی شادی کا دکھ رہا ہے جب شادی آ نہیں تو تو آپ کو کہا مکان ضرورت ہے وہ وہی بات ہے مدد سرگر ہوتا ہے آپ تم آپ قیامت تک نہیں کسی شادی کا سکتے حتیٰ کہ حضرت کسی کا دکھا سکتے بھی نہیں دکھا راجا صاحب راجا صاحب اگر آپ تھرڈ ٹاپک اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کا سیکنڈ ٹاپک جو تھا وہ تھا خلافہ اصلاح وہ ٹاپک آپ والے ٹاپک پہ نہیں جائیں اگر بات میں آپ چاہیں گے تو آپ لوگ آپس میں باہر رضا مندی سے اس ٹاپک کو دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو جب ٹاپک اگر آ رہا ہے کہ ٹاپک چینج ہو تو وہ ٹاپک اسٹارٹ کریں گے جی بات یہ ہے جی کہ کافی انتظار کے بعد میں مائک پہ آیا ہوں شبلی بھائی انتہائی زیادتی کی ہے آپ نے جس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے پہلے آپ نے پانچ گھنٹے طے کیے تھے اس کے بعد آپ نے علماء پہ چھوڑا آپ کے عالم جو ہیں اس طرح اڑ گئے اس بات پہ ہمارے عالم دین کو پھر وہاں پہ تصاہل کیا انہوں نے اور نیا ٹاپک شروع کیا اب آپ کے عالم جو ہیں وہ شخصی مسائل پہ آ گئے ہیں نہ کوئی علمی دلیلوں کے پاس رہی ہے کوئی داڑھی موڑنے کی بات کرتے ہیں کوئی کچھ بات کرتے ہیں کچھ کچھ بات کرتے ہیں تمیز کے سے خارج ہو گئے ہیں وہ آپ کو چاہیے تھا کہ مائک سے یہ کہیں کہ عالم دین ہے عالم دین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی دوسرے عالم دین کو جو ہے اس طرح کے گندے الفاظ سے پکارے اور قرآن کی واضح آیات ہیں کہ کسی سے بھی بات کرو تو تمیز کے دائرے میں رہ کے کرو لہذا ایک یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو مثلا اس ٹاپک کو اینڈ دے رہے ہیں پہلے ٹاپک میں بھی ایک سوال کا جواب انہوں نے کہا تھا دس منٹ میں یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا راجے صاحب نے کہ ایک سوال کا جواب لے آؤ کہ کسی صحابی کی زبان سے یہ بتا دو کہ اس نے کہو کہ میں عادل ہوں اب اچھا، صحابی کہتے رہے میرے اوپر شیطان نازل ہوتا ہے صحابی کہتے رہے میں اونٹ کی مینگنی ہوں صحابی یہ کہتے رہے ہیں تو آپ اس وقت جو ہے وہ ایک جواب نہیں سکے اور اس وقت جو آپ کے وہ جو چھوٹے صاحب بول رہے ہیں آپ اعتراض کر رہے تھے یعنی کہ آپ کے بول رہے ہیں آپ کے ہاتھ جو بوڑھے سے تھے آواز سے کو بول رہے تھے اس کے بعد ایک شخص وہ عالم دین نہیں تھا اور اس سے جتنا چل رہا تھا وہ جو تھا بول رہا تھا اس وقت کس وقت طے کرنا تھا کہ اگلا ٹاپک کرنا ہے یا نہیں کرنا جب آپ کے مولوی صاحب نماز پڑھنے گئے ہوئے تھے تیسرے نمبر پہ یہ آدمی آئے آپ کے رضائے مصطفیٰ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس نے بھی بات کی اب چار آدمی آپ کی طرف سے بات کی ہے ہماری طرف سے فقط تین آدمیوں نے بات کی ہے ایک بات کی ہے یہ جو بول رہے تھے ابھی ان کے ساتھ دوسرے آدمی اور ایک میں اور میں انتہائی کلیئر بول رہا ہوں اور جب بھی میں نے مائک لیا آپ نے کہا جی اس کا ٹائم نوٹ کرنا شروع کر دیں اب آپ نے مداخلت کیا اس نے اور آپ نے کئی دفعہ راجا صاحب کو بغیر ٹائم کے ریڈ آؤٹ دیا کئی دفعہ خلاف ورزی کی ہے قوانین کی تو آپ کو اس کا جو ہے باقاعدہ بھرنا پڑے گا اور آپ نے یہ غلط کیا ہے اور کہتے آپ دیکھ رہے ہیں اس باتوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک بات بھی آپ صحابہ کے متعلق قرآن سے اور حدیث سے بالکل ثابت نہیں کر سکے اور بالکل جو ہے آپ اپنے مدعا کو واضح بھی نہیں کر سکے ثابت تو دور کی بات ہے اور اوپر سے آپ داڑھی اور مچھے موڑنے کی بات کرتے ہیں یہ مسلمانی والی باتیں کوئی اس کے بعد یہ کلمہ اور ایزان پہ جو آپ کی بخش ہوئی ہے اس پہ آپ دونوں ٹاپک کٹھے رکھ کے بات کرتے رہے ہیں اور اس پہ آپ شکست کھا گئے ہیں الحمد للہ اور اس پہ یاد ایک رات وہ مکمل آپ کو جواب دیا رہے ہیں اب چوتھا ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے دو فتح ثلاثہ کے ٹاپک ہے تو یہ پہلے ایک بات کر دوں آپ نے طے کیا تھا ہماری بھائی اس وقت آپ کو میں بتا دوں کہ آپ نے جو طے کیا تھا وہ یہ کیا تھا ایک چیز پانچ گھنٹے بعد ہوگی ایک چیز پانچ گھنٹے بعد ہوگی ایک دس ایکسیڈنٹ کے بعد نہیں ہوگی آپ کو شاید آپ کے باتیں بھول رہے ہیں کہ بعد جب پانچ گھنٹے اٹھاسن آپ نے کیوں اصل ختم ہو گیا آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا رات کر دے کر دیں کیوں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے جب پانچ گھنٹے چلا ہے تو آپ کہتے ہیں میں کل کے لیے فیصلہ کروں کہ کل کے لیے کیسے کرنا ہے آپ نے خود کہا تھا کہ انہوں نے ماں تھک کیا ان پاس ٹائم نہیں ہوتا جو ہے تو چلے جائیں گے اور بات یہ ہے کہ جو داڑھی پھٹنے کی بات کی تھی وہ آپ کے رضا صاحب نے راجا صاحب نے بات کی تھی کہ جو ہے وہ داڑھی پھٹی جائے گی یہ جو بکواس جو کی تھی یہ آپ کے جو مناظر صاحب ہیں انہوں نے کی تھی ہم نے یہ بات نہیں کی تھی اس کو آپ ٹیپ میں پہلے چیک کریں بیٹھے ہیں ہم لوگ مانا کہ آپ جیسے عالم نہیں ہیں لیکن ہم ہمارے پاس بھی تھوڑا سا علم ہے تو یہ بات آپ بار بار کہنا چھوڑ دیں کہ کوئی دلائی نہیں دی آپ نے یاد نا آپ نے کہا تھا کہ منصف کون ہوگا میں نے کہا کہ منصف کوئی نہیں ہوگا تو آپ منصف بننے کی کوشش نہیں کریں دوسرا جو ہے آپ نے داڑھی کا کہا میں نے آپ تو آپ بات کر رہے ہیں میں نے دو گھنٹے پہلے قائد اعظم کو جو ہے پی ایم کیا تھا کہ آپ کی علما جو ہے لائن کراس کر رہا ہے آپ قائد اعظم صاحب آن کے بتا سکتے ہیں سب کچھ ٹیپ ہے سب سن سکتے ہیں تو کوئی بات تو چھپی تو رہ نہیں سکتی نا سب کچھ ٹیپ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ سب سے پہلے کہ داڑھی کس نے کاٹی ہے ٹیپ سن سکتے ہیں ہم سب ادا کرتے ہیں دوسری بات آپ نے پانچ گھنٹے کی کہی میں نے قائد اعظم صاحب کو پہلے بتا دیا پی اندر میں بات کرتا ہوں ان سے کہ پانچ گھنٹے ہو گئے آپ کیا کرنا ہے پانچ گھنٹے اس ٹاپک پہ ہو گئے تھے آپ چاہتے آپ اپنے عالم سے کہتے کہ اسٹاپ آپ نے نہیں عالم کے اسٹاپ کیا میں نے تو دونوں کو موقع دیا ہے جو کہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ دونوں عالم مان کے بات کریں گے اور وہ ڈیسائڈ کریں گے میں اس اوپر ہوں اگر میں اپنی ڈکٹیٹرشپ چلاتا تو مناظرہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا جو بےحدگی جی ہو رہی تھی ادھر شروع سے میں دیکھ رہا ہوں شروع سے میں دیکھ رہا ہوں میرے پاس ٹیپ ہے تو اس کو چھوڑ دینا منصف نہیں بننا چاہتا میں بالکل منصب نہیں بننا چاہتا اور آپ کو بھی منصب بننے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو مناظر روکنا روکنے کل شروع کرنا ہے کل شروع کرنا ہے جو بھی کرنا ہے جو جس جس جس بات پہ آپ کے عالم حضرات اتفاق کر رہے ہیں اسی طرح جو یہ روم چل رہا ہے اگر آپ کو پانچ گھنٹے کے بعد رکنا تھا آپ رک جاتے تو کوئی آگے نہیں بڑھتا آپ نکل جاتے اس روم سے اور مناظر اسی وقت رک جاتا کسی نے آپ کو پوسٹ نہیں کیا تھا جب بھی میں بار بار آن کے پوچھ رہا ہوں آپ کے علماء سے بھی اپنے علماء سے بھی کہ اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے جہاں تک داڑھی کی بات ہے وہ آپ کو بتا دیا ٹیپ میں آپ کو چلا دوں گا اگر آپ کبھی موقع ملے تو آن کے سن لیجیے گا اگر انہوں نے غلطی کی ہے میں مان لوں گا غلطی کہ پہلے کس نے اسٹارٹ کیا اگر آپ آپ کے علماء نے کیا تو برائے مہربانی آن کے آپ مجھ سے کہہ دیے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے تھے اب آپ مجھے بتایا کہ آپ کو کیا کرنا ہے مائک مائکر آن کے بتا دیں بات یہ تھی کہ اگر پہلے ٹاپک ایک سوال کا جواب آپ کے مفتی صاحب اگر دے دیں ہم یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کی زبان سے قول یہ ثابت کر دیں جیسا کہ آغا نے سوال کیا تھا اور اس کا جواب اب تک مفتی صاحب نے نہیں دیا یا قرآن کی غلط تفسیر کرتے رہے کسی تفسیر ایک تفسیر کا بھی نام نہیں لیا انہوں نے اپنی کا جس میں سے کسی کا جو ہے وہ ترجمہ پیش کیا ہو ایک سوال ہے کہ یہ کسی خان سے حدیث صحیح ہو کہ جس میں صحابہ نے ہیں یہ رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ریت ثابت کر دیں جس میں یہ رسول خدا نے کہا ہو کہ میرے سارے صحابی عادل ہیں بس یہ میدان ہے اگر آپ یہ اپنی تمام کتب سے حدیث صحیح ثابت کر دیں مار رجال وال تو اس وقت ہم اپنے مدعا کو چھوڑ دیں گے اور ہم یہ آپ کا مدعا جو ہے اپنا لیں گے ایک سوال ہے بس اگر مفتی صاحب میں اتنا علم ہے تو مصطفیٰ صاحب جو آئے تھے اس وقت مناظرہ نہیں ہو رہا تھا ٹرمس اور کنڈیشن طے ہو رہی تھی دوسرے ٹاپک کی اور اس میں میں نے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آن کے کیا کہتے ہیں تو وہ کاؤنٹ نہیں ہو رہا وہ بولے نہیں ہے بالکل بھی آپ نے یہ غلط ہے اب آپ نے کہا کہ ادھر سے چار آدمی بولے الحمد للہ ریکارڈنگ ہے ہم سن لیں گے کتنے لوگ بولے ہمیں بھی معلوم ہے ہم لوگ جائز نہیں ہیں عامر بھائی خدا کے واسطے ہم لوگ کو جائز نہیں سمجھے اس روم میں جو بیٹھے ہوئے آپ کے حضرات ہمارے حضرات آپ جیسے عالم دین نہیں ہیں لیکن ہم لوگ جائز بھی نہیں ہیں تو خدا کے واسطے یہ آپ کہنا چھوڑ دیں کہ یہ نہیں دیے وہ نہیں دیے ہم لوگ اس کے جج ہوں گے ہم ادھر بیٹھ کے نہیں بتائیں گے آپ کو لیکن ہمارے دماغ میں سب ہے مناظرہ ویب سائٹ پہ ہوگا آپ کی بھی ہماری بھی بار بار سن سکتے ہیں اور جج کر سکتے کہ دلائی دیے گا یا نہیں دیے گئے تو خدا کے واسطے جب بھی آپ مائک کے اوپر آن کے کے آپ یہی کہتے ہیں کہ دلائی نہیں دیے گئے یہ نہیں دیے گئے چھوڑ دیں اس بات کو منصف بننے کی کوشش نہیں کریں آپ جو دے دیے انہوں نے دلائی دے دیے وہ ٹاپک ختم ہو گیا اس ٹاپک کو چھوڑ دیں آپ سیکنڈ ٹاپک ہو رہا تھا وہ آپ کی رضامندی سے ہوا قادری جلانی صاحب آپ مجھے بار بار کا پی ایم کر رہا ہے آپ سے میں بہت پریشان ہوں بار بار آپ مجھے پی ایم کرتے ہیں جی تو عامر صاحب آپ کے جو علماء ہیں ان کی رضامندی سے دوسرا ٹاپک چلا تھا اب آپ واپس پہلے ٹاپک پہ جانا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوگا اب آپ کو ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے قائد اعظم بھائی میں آپ کو آنے دوں گا اپنے بعد آپ کو ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کا جو دوسرا ٹاپک تھا وہ آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا قائد اعظم بھائی آپ آ جائیں مائک جی السلام علیکم دیکھیں بھائی ہمارے یاسر یاسر بھائی کے لیے آپ نے دو دفعہ منصف کا جملہ استعمال کیا ہمارے یاسر بھائی نے منصف بننے کی کوشش نہیں کی حقیقت بیان کی کہ جیسے کہ حقیقت میں یہ ہوا کہ آپ کے جو فیض رضا بھائی جو مفتی صاحب ہیں مستی جو آپ کی ہیں انہوں نے آگے پہلے یہ کاٹ کے بغیر کسی نتیجے کے کہ ہم جیت گئے اور یہ کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے اسی کے جواب میں عمار یاسر بھائی نے یہ جواب دیا ہے اور کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے تھے یا تو ہم کو بھی منصف نہیں بننا چاہیے تھا یا اگر وہ بنے تو ہماری طرف سے بھی ایک منصف ضرور جائے گا تو وہ اپنا مدعا ضرور بیان کرے گا یہ میں کہنے آیا تھا یہاں پہ اور دوسرا ٹاپک جو ہوا ہے وہ دیکھ لیں کہ کس انداز سے اسٹارٹ ہوا آپ تکلیف لے کر شکریہ جی بات یہ جی کہ اب اگر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس ٹاپک پہ نہیں جاتے اس کا سوال کا اگر یہ جواب دینے سے معذور ہیں تو نو پرابلم راجا صاحب موجود ہیں میں چوتھے ٹاپک کا آغاز کرتا ہوں ان کے دو ٹاپک ہم نے بیک وقت جواب دیے ہیں انہوں نے ہمارے ایک ٹاپک کا نہیں چبلی بھائی اذان بھی چلتی رہی ہے اور کلمہ بھی چلتا رہا دونوں چلتے رہے آپ جھوٹ مت بولے ریکارڈنگ موجود ہے دونوں ٹاپک چلتے رہے یہ دونوں موجود ہے قائد اعظم صاحب ذرا آئیے گا ذرا مائک کے اوپر کیا ٹاپک تھے ہمارے میرے پاس ریکارڈنگ میرے پاس بھی عامر صاحب آپ کے پاس ریکارڈر نہیں ہے یہ آپ نے بات کر دی خدا کا واسطہ آپ کو قائد اعظم صاحب آئیے گا بتائیے گا ہمارے دو ٹاپک تھے جی بول ہمارے آپ کے آپ نے ایک کہہ لے آپ نے جو ٹاپک دیا تھا پہلے بتا کا دیا تھا پھر تحریک قرآن کا دیا تھا ہمیں دو ٹاپک دیے تھے آپ اللہ تاپا اور خدا فتح سلام اپنے براہ پہ رسگول نکلتے اور تین ٹاپک دیکھے آپ نے اس وقت ہاں، کہا تھا کہ آپ بھی اپنے ٹاپک بڑھائیں آپ کے ٹاپک شاید تین ہے ایک ہے آپ کا ٹاپک کلما پھر ازان میں آپ کو اسی وقت مینشن کیا تھا آپ نے جب کلما اور ازان دونوں کو ملا کے کہا تھا تو اسی وقت مینشن کیا گیا تھا کہ یہ ٹاپک دو ٹاپک ہیں کلما اور ایک اذان دو ٹاپک دیکھیں گے اور تحریر قرآن تین ٹاپک آپ کی طرف سے تھے اور عدالت صحابہ اور خلا خلافہ دو ٹاپک ہماری طرف سے تھے اگر آپ کو ٹیپ چلانا چاہیں تو چلا دیں جی میں ڈیوائن کر رہا ہوں ٹیپ کو رک جائے ذرا اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی ابھی بحث ہوئی ہے یہ قید اعظم بھائی مائک پہ آ کے بتائیں یہ بحث جو ابھی ابھی ہوئی ہے ساری بحث کلمہ اور اذان کے متعلق ہوئی ہے یا فقط کلمے کے متعلق ہوئی ہے آپ سن رہے ہیں کوئی مثلا گیا نہیں ہے روم سے یہ خود فیض بھائی بتائیں کہ انہوں نے کلمے اور اذان دونوں کو رکھا ہے اور آخری ان کا مدعا بھی یہی تھا کہ جی انہوں نے اب کلمہ اور اذان دونوں سنائے اور دونوں ہمارے بھائی نے سنائے ہیں راجا صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں دونوں انہوں نے سنایا ہے اور یہ دونوں کٹھے رکھ کے انہوں نے ٹاپک چلایا ہے اور کٹھوں کا انہیں جواب ملا ہے اب انہیں حق نہیں بنتا کہ تیسرے ٹاپک کو یہ جو کہ چوتھا ٹاپک ہے اس کو تیسرا کہہ دیں صحیح ہے یا نہیں یہ واضح سی بات ہے کہ یہاں دونوں ٹاپک انہوں نے کٹھے چلایا ہے کیا کلمہ بھی اور اذان بھی اور ہمیشہ یہ کلمے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں اور اذان پہ بھی کرتے رہے اور ہمیشہ ہمارے دین کلمے کا بھی جواب دیتے رہے ہیں اور اذان کا بھی جواب دیتے رہے اور آخر پہ بھی انہوں نے کہا کلمہ بھی سناؤ اپنا اور اذان بھی سناؤ اپنی بات کریں بالکل بھی سنائی اور دونوں ٹاپک حل ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹاپک ہے جس کا عنوان

اور خدا کے لیے رک جائے میں آپ کو جی جن بھائی آپ نے ان کو دو ٹاپک کہا ہے اور میں نے ان کو کہا تھا تین ٹاپک جس سے آپ نے کہا تھا ایک ٹاپک آپ اپنا بڑھا لیجیے یہ بھی آپ دیکھیے گا ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ کلمہ اور اذان کو یعنی حساب لگا یعنی کتنا پرسینٹ بندہ خود حساب لگا لیں یعنی جو ہے وہ نہ جائے یہ لیا اور دوسرا میں نے آپ سے پوچھا تھا یہ کہ پہلا ٹاپک جو ہے وہ کون چلائے گا یعنی کون سا ہوگا یہ ذرا بتا دیں مجھے کیونکہ میرا تھا نہیں اب اور بھائی پہل پیک آپ کا پہلا پیسے ہمیں آپ کو بتا دیتی لیکن میں نے سہذا سر پارک ایک ریٹ ہمارے ساتھ آپ ہزار جا رہا ہے اگر آپ رضامند ہو تو پہلے پیکج ہم اپنا بن جاتے ہیں اور ہمارا پیکج دے جاتے